السلام علیکم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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل بل... ومن كل بداة ضرارة وكل ضرارة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا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 فأعوذ بالله بلّاہ سمین من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم اکا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں آج خطبے کا جو موضوع ہے انعامت اللہ ہے اسی کے متعلق آج کچھ گفتگو ہوگی خطبے میں اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے عنابت اللہ عنابت کہا جاتا ہے انسان اپنے زندگی کے ہر ہر موڑ پر خوشی میں غمی میں پریشانی میں خوشحالی میں ہمیشہ انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے جیسے کہ حدیث میں آیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی علیہ کے شام کا معاملہ یہ تھا جب آپ کے سامنے کوئی خوشی ہوتی تو الحمد للہ نعمت ہی مت قطم مصالحات پڑھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے یہ جو کچھ ہمیں ملا اس سب اللہ رب العالمین کے دین ہے اللہ کا فضل و کرم ہے اور اگر کہیں کسی غمی اور پریشانی کی خبر آتی تو نبی رہستراف کے ساتھ ہم بنتے الحمد للہ اللہ کل حال یعنی اس پریشانی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا یہ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے اعنابت اللہ آپ خوشحالی میں ہیں پریشان حالی میں ہیں آپ دکھ درد میں ہیں ہر ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کریں صبر و شکر سے کام لیں اس کو کہا جاتا ہے اعنابتر اللہ اور اس انسان کو کہا جاتا ہے منیب ملک کا مطلب ہوتا ہے ہر وقت یہ انسان اللہ رب العالمین پر رجوع کرتا ہے اللہ رب العالمین نوازا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہی اور کسی مصیبت میں اللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبتلا کر دیا تو ایسے موقع پر بھی اما اللہ جم کہہ کر کے اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرتا ہے ہر ہر موقع پر اللہ رب العالمین برا ہوا تو اللہ رب العالمین کے طرف رجوع کیا اور نیک عمل کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ یہ نیک عمل جو ہم نے کیا سب تیرے توفیق تیری رحمت و برکت سے بنا پر اور اللہ اگر ہم سے برائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں کہ یہ برائی میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو منیبین میں شامل کرے نبی علیہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں یہ امامت اللہ بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے دوستو اور سب سے اعلیٰ درجے کے بندے ہوتے ہیں اللہ کے انبیاء اور پیغمبر ہوتے ہیں اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر انبیاء کا یہ کردار امام اللہ کا تذکرہ کیا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ خود کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا ان ابراہیم علیہ حلیم اللہ منی اے لوگوں میرے بندے ابراہیم وہ بہت ہی زیادہ اللہ تھے اور منیب تھے اللہ تعالیٰ کے سامنے گریا وداری کرنے والے اور اپنے ہر ہر موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو منیبی میں بنائے اور اسی چیز کی دعوت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آئے کہہ کر کے دی تھی کل ان شرا کی و کی وہ مماتی وہ اللہ العالمین لا شریک عمر تو وہ آنا اول مسلم ہمیشہ نبی علیہ اور دیگر انبیاء عبادت سے کام دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت داؤد علیہ اس اسلام کے بارے میں فرمایا سے سے لدش ہو رہی تھی جب اللہ رب العالم متنوع کیا تو فوراً ہمارے نبی داؤد السلام کو دیکھو تھوڑی سے سب وہاں برابر ذرا سہن میں سوچ میں گڑبڑی ہو رہی تھی رب نے جیسے ان کو متنوع کیا ہستر سب پرارب حجت بازی بہانے کرنے کے جب یہ سانسیاں ہم کو چوری سے کرتے اور یہ رب بہو فوراً اپنے رب کے سامنے توبہ استفار کرنے کے لیے رجوع کیا وہ ہر را کے ان وہ اناج اور سجے میں گر کے رونے لگے وہ اناج اور اپنے رب کی طرف انہوں نے رجوع کیا بابا آدم علیہ السلام کے سلام سے اللہ فرمایا جب خبردار اس درخت کے قریب قریب نہیں جانا جیسے شیطان نے اگر بنایا رستہ گرایا حضرت آدم علیہ السلاط اسلام نے اس شجر مبنوا کا پھل کھا لیا رب العالمین نے یا آدم اے آدم کیا ہوا ہم نے تجھ کو تمہاری بیوی کو منع کیا تھا اس درخت کا پھل نہیں کرا کیوں ایسا تم نے کر لیا ربنا گرمنا انفسنا ہیلے بہانے تال مٹول کرنے کے بجائے پوری طور اپنے رقط تر وجوہ کیا رب ہو گئی غلطی ربنا ظلمنا ضلع رکنا گرمنا وترحمنا مرل من ریف رب العالمین نے ان کی توبہ ان کی امامت کا تذکرہ کیا اور رب العالمین فرمایا اللہ رب العالمین نے ان کی مسرت دی معاف کر دیا میرے بھائیوں ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہوتی ہے زندگی بھر برائیاں کرتے رہتے ہیں کبھی ہمیں گناہوں کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ رجوع کریں اللہ تعالیٰ یہ سکھ ہمارے اندر پیدا کر لے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی شعیب علیہ اس طرح کے بارے فرمایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو وضو کیا فرمایا فما توفیقی اللہ وینا ارے ہی تو وہی انہیں تما توفیق اللہ وینا مجھے نیک کام کرنے کا اپنی رسالت و نبوت کے حق ادا کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم سب اسی وقت ادا کرتے ہیں جب میرا رب مجھے توفیق دے اللہ اکبر ذرا آپ نے کبھی غور کیا انسان اپنی ذمہ داری اور اپنا کام بھی کرنے لگے تو اسے رب طرف بھی ہونا چاہیے تاکہ رب ہماری مدد کرے رب تو ٹھیک ہو ذرا سوچو ابھی اتنے ساتھی آئے ہوئے ہیں ایک چھوٹی سی مثال اگر انسان اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا تو جیسے داڑھی پر بیٹھے گا سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا اور کیا پڑھے گا الذي رنگی لنا هذا ما لہو له منا فإنا إلى ربنا لمنقلبون اے رب تیری ذات ہر نقائص اور روپ سے پاک ہے آپ کا کمال ہے کہ اتنی بڑی سواری ہمارے لیے مت کیا اللہ آپ اگر تو نہ دیں ہمیں اس پر قابو رکھنے تھا کہ سواری تو پتا بھی مجھے کہاں لے کر کے چلی جائے انسان اس سے میرے مثال دیا ہر ہر قدم پر انسان عنادت اللہ کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اچھا، اللہ رب علیہ تو وہی وی اُنیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار عنادت کر رہے ہیں اور کہتے چاہے ہے اللہ ربی علیہ تب کل تو وہی ہم اللہ کی کو بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہماری عمارت ہماری ہمارا رجوع ہے بعض بھائی آنا نبی اگر سرا تو سلام جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو بڑی عجیب سے دعا پڑھتے اس دعا کو یاد کریں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرنے کی کوشش کریں اپنے اندر انعامت پیدا کریں اللہ کے محبوب نبی دین بندوں میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی جو کوشش کرنی چاہیے رب علی ذکارن لک ذکارن لک متوارن انہیں کا مخبتن لکا اللہ ہم منیبا منگل یہ پاسان دعا مانگتی کیا دعا تھی ہے کہ اللہ رکا شکارن اللہ مجھے اپنا سب سے بڑا شکر گزار بندہ بنا لے آگے لکا ذکارن اللہ سب سے زیادہ مجھے اپنا ذکر کرنے والا بندہ بنا لے نمبر تین لکا متوان اے اللہ ہمیں سب سے بڑا اپنا فرما بردار بندہ بنا لے نمبر چار تین کا رخ ویسن اے اللہ ہر ہر معاملے میں اپنے سامنے ہمیں گردن جھکانے کی توفیق دے دے تیرا حکم ہو تیرا حکم آئے تیرا فرمان آئے اور فوراً میں گردن جھکا کر اس کو قبول کر لوں آگے اے اللہ اللہ اللہ اے اللہ تجھے توفیق دے بنا کہ میں زیادہ زیادہ تیرے سامنے رونے والا اور تیری طرف رجوع کرنے والا بن جاؤں میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کے سارے انبیاء اس اونچے مرتبے پر تھے اور یہ مقام اللہ نے انہیں عطا کیا کہ وہ منی دین میں شامل ہوئے اللہ ہم سب کو منی دین میں بنائے اللہ رب العالمین نے عنابت ہمارے اندر کیسے آ جائیں اس کے کچھ اسباب مقرر کیے ان اسباب کو ہم اپنائیں گے ضرور انشاءاللہ ہمیں عنابت کا مقام و مرتبہ حاصل ہوگا میں گھر میرے بھائیوں ہم کل بنی آ جانا چاہتا ہوں وہ خوب ہفتہ اینا ہو دنیا میں کوئی یہ کہہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے کل میں لوگوں نے آدم سکتا ہوں آدم کی ہر اولا مرد ہو عورت ہو چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو آدم کی اولاد مٹی کے پتلا ہے اس کے اندر خطاؤں کا مادہ ہے آدم کی ساری اولاد خطا کار ہو لیکن وہ خیر اتوادی سب سے بہترین برس کار سب سے سب سے بہترین گناہ کرنے والے لوگ ہیں ان سے گناہ ہو تو اللہ رب العالمی کے سامنے اتوار بہت ہی زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں ایسے گنداروں کو اللہ کے بارے فرمایا وہ خیر سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے وقت پر رجوع کرتے ہیں ہم سے غلطی ہوئی اور ہمارے خطا کو معاف کرنے والا صرف ایک ہی ہے اللہ اچھا اللہ آپ کے علاوہ میرے گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے سب سے پہلی چیز توبہ باؤس کے ساتھ اب یہ سراستان بناتے ہیں حدیث قدسی یا اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر کہتے ہیں انا ان کا زمین میرا بندہ ہمارے متعلق جیسے میں خوشمرائے گمان رکھتا ہے ہم ویسے ہی اس کے ساتھ پیش آتے ہیں اسی لیے محسوس فرمایا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان اور اچھا دم رکھا کرو کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی نہ کرو پرانا ماحول ہے اور میرا بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں کہ میرا بندہ کائنات کی ساری چیزوں کو ترک کر کے ہماری یاد مشغول ہے نمبر تین واللہ لما ہو اب ہو بے پاؤں اب دیکھی سیدا دیکھوں جیسے بے باؤ وطن دل اللہ کے صرف اللہ بناتے ہیں اللہ کی قسم ایک انسان ایک ساتھی اپنے سفر میں جا رہا ہے پونچنی ہے پوچھوڑی پر کھانا پینا گستے زندگی کے سارے تمام سفر کے جو ہوتے ہیں اسی اونچنی پر اس نے سو رہا ہے ایک جگہ چلتے چلتے تھک گیا ایک درخت نظر آیا سوچا ذرا لیٹ کر کے آرام کر لیں اور کی شدت ختم ہو اس کے بعد ہم چلیں گے اللہ سنو ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک گھنٹہ وہاں لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے لیکن سوچا کھانے کا سامان پینے کا سامان بستر کپڑے یہ سب اتاریں گے پھر دوبارہ لادنا بہت بھاری پڑے گا تو اس لیے بہتر ہے سب کو اونٹنی پر رہنے دو اکیلے لیٹ کر کے تھوڑا سا آرام کر لو اور سارا سامان تھا اونٹنی کو باندھنا بھول گیا سواری کو باندھنا بھول گیا سواری دیکھی حضرت سو گئے ہمارے سوال سو گئے وہ سو گئے اور اونٹنی گرتی کھلی ہوئی تھی سارا زندگی کا کھانا پینا سامان زندگی کا سب لے کر کے اونچنی غائب ہو گئی اور اس نے کہا بالکل شہر رہا اور میدان میں نہ کنواں ہے نہ پانی کا انتظام ہے نہ انسان ہے نہ آدم صاحب ہے پوری کائنات میں وہ جہاں تک بھی یاد آتی ہے صرف رمل رمل ایک سات اوپر آسمان پر اور کوئی چیز نظر نہیں آتی ادھر بھاگا ادھر بھاگا یہ کھلی تو دیکھا اونچی گائے بڑا بھنا یہاں گیا وہاں گیا چاروں طرف اونچی نہ ملی تو سوچا مرنا ہے تو وہیں درخت کے لیے جیسے جا کر کے مرو تاکہ کوئی مسافر آتا جاتا جناتا ہمارے اوپر لیں چہرہ میں کب تک ہے اور مرنے کے لیے آخر کو زندگی سے مایوس ہو کر کے اس طرح کے نیچے سو گیا جگتا رہا روتا رہا اب موت آئے نیند لگی سو گیا لیکن نیند آ گئی اب گھبراہٹ تھوڑی دیر کے بعد نیند کھلی تو دیکھا اس کی اونچنی سارا سامان لے کر کے سامنے کھڑی اتنا خوش ہو گیا دوبارہ زندگی بھی اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہا تو کہ میں پتا نہیں زبان سے کیا نکلتا ہے نکل کہتا ہے اللہ انت انداز دی رب رکھو کہنا تھا اللہ تم میرا رب میں تیرا بندہ لیکن خوشی سے بتانا چلا اس نے کہا اللہ انت انداز دی رب رکھو اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ پتا یہ نہیں خوشی میں کیا کہہ ڈالا اللہ کے اللہ بتاتے ہیں یہ بندہ اپنی سواری پانے کے بعد کتنا خوش ہوا ولاہی ولاہ ہو اللہ کی کسم اس بندے کو سامان ملنے پر جتنی خوشی ہوئی اللہ کی قسم اس سے لاکھوں گنا رب اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کا گنہگار بندہ اس کے سامنے توبہ کر لے یہ ہے توبہ انسان جب توبہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عناد نمبر دو میرے بھائی ہو اللہ العالمین آپ کو تکلیف دی دیں کوئی پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے تو ہم بھاگتے ہیں درگاہ کی طرف ہم بھاگتے ہیں تاریخ کی طرف ہم بھاگتے ہیں روپیہ کرنے والوں کی طرف چاہو تو بھاگتے ہیں اور وہ ساتھی کافی ہے اس کو پہنچ جاتی ہے ہمیشہ مصیبت آئی اندر بہت اور اللہ تعالیٰ کرول بجو الْإِنسَانَ نامست انسان رَبَّهُ دعوت إِلَيْهِ میرے ایک بندے جو ہیں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جہاں رب روتے دل دیا کے کو کھاڑ کرتے اپنے کی طرف رجوع کرتے ہیں کی انڈی پر ہو انت ارحم ہو اے اللہ تکلیف مجھے پہنچی ہے آپ سفا دے دے کیا مر تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے تو میرا ربی ہمیں سفا دیتا ہے نام صاف سفارا اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو رب کے علاوہ پوری کائنات میں کوئی تکلیف سے دور کرنے والا نہیں ہے اس لیے ہمیشہ ان نام میں ہی کوئی میں نہیں جان بہو اور اللہ تعالیٰ پروجو کرو نمبر تین میرے بھائیوں نماز لیکن یہ صرف جمعے والی نماز کام نہیں ہے گی کل سے نماز ابھی اثر کے بعد سے نماز چھوڑنا شروع کریں گے اب اگلے ہفتے پھر جمعے کو آئیں گے مسجد میں وہ نماز نہیں پھر رمضان چھوڑا اب اگلے رمضان کا انتظار ہے پچوک کا نماز نماز انسان جتنی نماز کی پابندی کرے گا نماز کی برکت اللہ تعالیٰ اس سے کرتے ہیں ہاں، نبی ساتھ آتے ہیں ابھی بڑی سبھی ہے ایک گھنٹے سے ہوئی کسی عورت کو دکان پر پکڑنا اس کو پکڑ کے دبوچ لیا شیتان آیا دبوچ لیا اب کو احساس ہوا میں نے بڑا گناہ کر ڈالا عورت کو چھوڑا دوتے ہوئے اللہ رسول کے پاس ہے مسجد میں آ گئی یا رسول اللہ مجھے پاس کریں اسے بہت بڑا گناہ ہو گیا آپ نے نہیں پوچھا کیا ہوا اللہ اکبر پھر چھوڑ دیا پھر کسی نماز ملا آپ نے کچھ نہیں کہا پانچ نمازیں اس نے پڑھی اتنا ہے کہ اللہ کی ہمارے نہ دیں گے ہم ہمیں کوئی حتھ ہی کریں گے پانچ نمازیں پڑھی تو پھر یار سننا پانچ نمازیں آپ کے پیچھے پڑھی اور ابھی تک آپ نے مجھے پاک نہیں کیا اللہ سے نشا فرمایا پانچ وسیع نماز پڑھ لیا ہاں تو اللہ تعالیٰ کی رجوع ہونے کے لیے معافی مانگتے ہوئے میرے پاس آیا اللہ نے پانچوں نمازوں کی برکت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا یہ ہے میرے حماز نماز کی بات سیاح نماز کے طرف پر پہنچ تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہو حاصل ہو نمبر چار میرے بھائیوں بہت ضروری ہے تلاوت قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کہ قرآن جو اب سے شروع ہوتا ہے میرے پر ختم ہوتا ہے اس قرآن پاک کی تلاوت کرنا اس کو پڑھنا اس پر غور و فکر کرنا حضرت بڑے رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ایک دن میرا سفر کر کے جا رہا تھا سامنے سے یہاں دیدار ہوا میں نے سلام کیا سلام کرتے ہی مسافہ ملایا آپ نے میرے ہاتھوں کو اپنے دست مبارک سے پکڑا اور لے کر کے چلے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے میں جب مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا سہیز اور ان قرآن آپ کی یہاں کبھی سامان نے سنا کہ مسجد کے کونے میں بیٹھا ہوا ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے آپ نے اس کی تلاوت قرآن کو سنا اور آپ نے شہادت دے دیا اے رہے گا سن لو لوگ موٹی یہ دن ہے اور بڑی ہے اگر عمارت دیکھنی ہو تو اس بندے کو دیکھ لو اور ہم بات سب پہنے ای میل پہنے اتنا خود ریاست ہمیں تناؤ قرآن کا موقع نہیں ملتا میرے بھائیوں اللہ دنیا کی ساری چیزوں کو ہم نے اپنایا لیکن رب کے کتاب کو رمضان میں ختم کیا اب اگلے رمضان کے پہلے ہمیں قرآن سونا نصیب نہیں ہوتا اللہ میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کرو یہ عمارت اللہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے ہمارے اندر علاوہ امارو پیدا کرے اور ہم سب کو زندگی میں شامل کر لے اپنے کو کوئی اللہ تو آج بات ہو گئی الحمد للہ وکم السلام الدین صفا اللہ فوائد عنابت کے فوائد اگر ہمیں مقام عنابت اللہ حاصل ہو گئی تو اللہ ہمیں کیا دے گا نمبر ایک اگر عنابت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں گے وہ حدی لبی اڑ اناط وہ حدی ارے سے مئی جو عنابت پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا کرتے ہیں انامو کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے دوستو ہدایت راستہ ہونا ہدایت مینا نمبر دو اللہ اکبر انسان جب امامت پیدا کرتا ہے اللہ جب انسان تناوت اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عبرت و نصیحت کتاب سنت سے واضح نصیحت سے اللہ تعالیٰ اس کو انعام عنادت کرتے ہیں فرمایا کرو اللہ یہ نئی بھوجنا جس کے لیے عنابت منگ جائے گی وہی ہمارے کتاب سے میرا و نصیحت حاصل کرے گا نمبر تین دنیا اور واقع دونوں طرح کی سعادت اور خوش نصیبی نقصان ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ عناد عطا کر دے انعت ملنے کا مطلب ہے دنیا آخرت دونوں جہاں کی کامیابی شہادت ہے سراب تانگ سا کرماتے ان نمازی انگل نہ ہونا آج آدمی کے دنیا اور آخرت قبر و حشر کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے اور عمارت عطا کر دے نمبر چار میرے بھائی انسان اگر عمارت اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو عمارت کا اللہ تعالیٰ جنت کی رحمت کی بسرت کی بخش کی اللہ تعالیٰ اسے بسارت سناتے ہیں رب العالمین نے کا کمایا وہ لوگ تعالیٰ کو وہ آگاہ جو خود سے صرف سے بچتے ہیں تاغوت کی عبادت سے اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ منی وہ انار اللہ کی طرح کی کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بشارت سناتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو منی میں شامل کرے العالم نے فرمانا من خشی الرحمن منیب اور رحمان بسلام ذالک سنا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کمل کی توفیق مستی فرمائے الحال عالمین جو بیمار ہو سکا سن لیا کرتا جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دیں جو پریشان ہار اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بوڑھے بچے اللہ تعالیٰ ہدایت لگا دے الحال عالمین جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کرے اس دولت اور ان کے آمان و انسان سب کو اللہ تعالیٰ صحت اور و آفت نصیب فرما ہر بنا اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے الحال عالمین ہوا سے کام لے جس میں آپ کی بھلا ہے اے جس میں آپ کی رضا ہو اور ایسے کام کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہو سلطان جس شہر کے اندر رہتے ہیں وہاں کے شیخ سلطان کافی حضرت اللہ کو اللہ تعالیٰ ان تمام حساب کو ہر بڑھا سے بچا لے ان حضرات سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا امت ہے اور وطن کی خیر ہے اور ہر ایسے کام کو روک لے ہر ہر لائن کے ہاتھوں سے پکڑ لے جس میں آپ کی رضا آپ کا غلط آپ کی ناراضگی ہے قوم ملت کو نقصان اور پسارا ہے ایسے چیز اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو روک لے بہت تو مجاہدین حق کے لیے مظلوم کی مدد کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ انہیں فتح مبین نصیبت رجحا رب اللہ العالمین ان کے سامنے رہنے والے اللہ ساڑھیوں سے نصیب فرما جو اسلام میں شہید ہو رہے ہیں ان کو شہادت شیف فرما رب العالمین اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سارے مسلمان ملکوں سے اور امان کا بھنگارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اکلیت ہیں اللہ